آنے والے کہیں گے نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا